الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا دین سبلنا وإن الله مقام مدی وعلى والا والا والے سہیے دینا مقام بزرگوں اور بھائیوں اور دینی ماں بہنیں تین زندگیوں میں محنت ان سے آتا ہے اور اللہ تعالیٰ محنتوں کو ضائع نہیں کرتے جو جس درجے کی محنت کرتا ہے اس درجے کا اللہ کی طرف سے اس کو سلا ملتا ہے اس کو انعام ملتا ہے اگر محنت اعلیٰ درجے کی ہے اللہ تعالیٰ انعام جو دیتے ہیں وہ بھی اعلیٰ درجے کا دیتے ہیں جو اسفل درجے کی محنت کرتا ہے اس کو اس کے مطابق ملتا ہے کسی کی محنت کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتے رائے گاہ نہیں کرتے دنیا میں انسان کی محنت کے میدان الگ الگ ہیں ایک تو محنتوں کا میدان ہے دنیا بیشتر حصہ انسان کی زندگی کا اور اوقات کا جو لگتا ہے وہ دنیا میں لگتا ہے یا آرام کر رہا ہوگا یا کھا رہا ہوگا یا کما رہا ہوگا یا تفریح کر رہا ہوگا دین پہ بہت ہی کم لگتا ہے حالانکہ دین کا جو بدلہ ملنا ہے وہ لامحدود ہے بزرگوں نے مثال دی کہ آخرت کی لامحدودیت کیسے بتائی جائے پرماتے پوری کائنات کو رائی کے دانوں سے بھر دو پھر ایک پرندہ چھوڑ دو وہ پرندہ ہر سال ایک دانا کھائے کوئی نہیں بتا سکتا کہ یہ دانے جو اربوں خربوں کی مقدار میں ہیں کب ختم ہوں گے لیکن ختم ضرور ہوں اللہ آخرت میں جو زندگی دینے والے وہ ختم ہی نہیں ہوں گے اللہ محدود زندگی جس کے ختم ہونے میں کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا لیکن اس کے لیے ہماری جو محنت ہے وہ بہت محدود ہے اور آدمی کو جب احساس ہوتا ہے کہ مجھے کچھ کرنا چاہیے بہت دیر ہو چکی ہوتی جب تک آدمی تندرست ہے سنسناتا ہوا گھومتا رہتا ہے خیال تک نہیں آتا کہ مجھے کچھ کرنا ہے ایک جھٹکا بیماری کا لگتا ہے آپ سوچتا ہے مجھے کچھ کرنا ہے اب کچھ بھروسہ نہیں ہے زندگی کا زندگی کا تو پہلے بھی بھروسہ نہیں کیا تھا لیکن اس جھٹکے نے احساس دلا دیا یا کوئی واقعہ زندگی کے اندر ایسا گنما ہو جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کی محنتوں پہ لگ جاتا ہے کہ بھائی کم وقت ہے اور لے لو کما لو حاصل کر لو جوڑ لو ایسا کرتا ہے ایک صاحب کو پوچھا گیا تھا بڑی عمر کے تھے کتنی عمر ہوئی آپ کی دیا کہ بارہ سال انہوں نے کہا اتنی بڑی عمر کیا غلط بیانی کر رہے ہیں بارہ سال جبکہ دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی عمر ستر سال سے کم نہیں انہوں نے جواب دیا جب سے میرے کو احساس ہوا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے آخرت کے لیے پیدا کیا ہے وہ احساس کے دن سے میری زندگی شروع ہوئی تو بارہ سال ہوئے ہیں اس سے پہلے جو زندگی ہے اس کو تو زندگی نہیں کہہ سکتے تو شرمندگی ہے سب گنا عیاشی غفلت اس کے اندر زمانہ گزر گیا تھا تو اس کو تو کیا زندگی کریں گے اس کا تو کوئی حساب اللہ کا لے تو اچھا ہے اور اللہ نے کوئی بارہ سال سے احساس دیا ہے کچھ کرنے کا جذبہ کچھ خیال لوگوں نے سرکار کے ہاتھ پر بیعت کی بیعت کرنا اور بیعت ہونا ایک ثابت چیز ہے سرکار نے چار قسم کی بیعتیں کی ایک تو جو ایمان قبول کرنے کے لیے آتا تھا اس سے بیعت لیتے تھے یعنی پکا ہم تو پیمان کے بھائی ایمان کے اوپر جمے رہیں گے اور ضرورت پڑی تو جانتے تھے اور عقیدوں کی اصلاح سب سے پہلے عقیدوں کی اصلاح دنیا جو حملہ کرتی ہے ہمارے دین پر تو کس چیز پر حملہ کرتی ہے عقیدے پہ حملہ کرتی ہے کیونکہ جب آدمی کا عقیدہ کھوکھلا ہو جائے گا تو اس کی عبادت بھی کھوکھلی ہو جائے گی اس کا یقین کھوکھلا ہو جائے گا پھر اس کا یہ کھوکھلا پن کچھ کام نہیں کرے گا اور وہ نام کا آدمی ہے اس سے کوئی نقصان نہیں دنیا میں لیکن ٹھوس عقیدہ کا انسان موت پر جمع رہتا ہے آج ہمارا ایمان کیسا ہو گیا کتنا کمزور ہو گیا کھیت کے اندر فصلیں بچانے کے لیے بیچ میں لکڑی لگاتے ہیں ایک آڑی لکڑی لگاتے ہیں اس پر کرتا پہنا دیتے ہیں اس پر کسان کی لمبی ٹوپی لگا دیتے ہیں ٹوپی گھومتی رہتی ہے آستینیں اڑتی رہتی ہے دان ہوا میں لہراتے رہتے ہیں اور پرندے سمجھتے ہیں کہ یہ رکھوالا والا ہے کھیت کا یہ پاسبان ہے یا اپنی فصل کا ایک دانہ بھی ہم کو نہیں کھانا ہزاروں کی لاکھوں کی آرمی کا چیف آف اسٹاف جب خط پڑا تلوار گلے پہ ڈالی کہا مجھے کھینچ کر نیچے بٹھا دو میری جگہ تو بیٹھ کرسی کے لیے لوگ کتنا لڑتے ہیں دن رات ایک کر دیتے ہیں جھوٹے اقتدار کے لیے چھوٹے اقتدار کے لیے چند دنوں کے اقتدار کے لیے اپنا سب کچھ دھام کے اوپر لگا دیتے اور یہ حاصل کرنے کے لیے جھوٹ برائی غلط روی غلط کاری غلط بیانی سب روا ہے ان کے یہاں یہ کچھ برا نہیں ہے سب سیاست کا حصہ ہے اگر یہ سیاست کا حصہ ہے تو ایسی سیاست سے بنا ہے سیاست حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کی ہے کتنی دور کی سمجھ لائے ہیں وہ دیکھو ذرا لوگوں نے کہا حضرت آپ سپا سالار تھے ہم نیچے بیٹھ گئے پر میں سپاہی ہوں بنایا گیا تھا تو سپاہ سالار کی طرح کام کرتا تھا اور منصب لے لیا گیا تو اسلام کا ایک ادنا سپاہی ہوں کام کرتا رہا مجھے تو کام وہاں بھی کرنا تھا مجھے تو کام یہاں بھی کرنا تھا اور حضرت عمر رضی اللہ نے کہا مجھے ان کے مرتبے اور منصب کا خیال ہے لیکن لوگوں کے ذہن سے یہ بات نکالنی ہے کہ شخصیت کی بنیاد پر اللہ کامیابی دیتے ہیں کامیابی تو اللہ اپنے فضل سے دیتے ہیں اور دین ہے کامیاب ہونے والی اور کامیاب کرنے والی چیز حالانکہ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ کو حضور نے بہت بڑا لقب دیا سیفوں میں سیوف اللہ کا لقب دیا اس لیے میدان میں داخل ہوتے تھے کہ کسی طرح سے شہادت نصیب ہو جائے دوسروں کو ملتی تھی ان کے لاشے گود میں لے لے کے بیٹھ جاتے تھے لیکن انہیں شہادت نہیں ملتی تھی کیوں نہیں ملتی تھی اس کی وجہ اور نے بیان فرمائی اس وجہ سے نہیں ملتی تھی کہ نام دیا تھا اللہ کی تلوار اور اللہ کی تلوار نہ خود ہو سکتی ہے نہ ٹوٹ سکتی ہے اس بنا پر اسی شان کے ساتھ دنیا سے گئے کہ سرکار کے دیے ہوئے نام کی لاج رکھ لی اللہ نے تو بات کہہ رہا تھا کہ انتھک کوششیں کی صحابہ کرام نے انتہا کر ڈالی اور ایک دن کی کوششیں دن کو ہم تھوڑی سی محنت کرتے ہیں سمجھتے ہیں ہم تھک گئے ہم اتنا کر رہے ہیں اتنا کر رہے ہیں کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں جو کرنا چاہیے نا دین کے لیے اس کے مقابلے میں ہم کچھ نہیں کر سکتے اللہ یہ ٹوٹا پھوٹا قبول کر لے وہی بہت بڑی غنیمت سمجھو ورنہ ہمارے سجدے کیا اور ہماری عبادت کیا اور ہماری نمازیں کیا اور ہماری تلاوت کیا حضرت وہاں ایک جگہ مدینے میں اور مسجد کی وہاں امام بنایا تھا مدینے میں کئی مسجدیں تھیں ان میں سے ایک مسجد کا امام بنایا تو عشا کی نماز ذرا لمبی پڑھتے تھے ایک صاحب نے نماز توڑ ڈالی اور حضور کے پاس آئے کہ حضور کام اتنا ہوتا ہے اور یہ نماز لمبی پڑھاتے تو نماز کتنی لمبی پڑھاتے تھے سورہ وغیرہ پڑھتے تھے عشا میں اگر ہمارے یہاں امام سورہ بقرہ کے چار رکو بھی خالی جائے عشاء کی نماز میں تو دوسرے دن آدھے سے زیادہ مسجد خالی ہو جائے گی اگر یہ پتا چلے کہ ان کا یہی معمول ہے ہاں نماز میں حضور نے مختصر بھی پڑھ کے بتایا ہے کیونکہ حضور تو معلوم ہے نا پورے تو وہ تھیلا لے کے بیٹھتے تھے اب تھیلا نے پھیلا اب اندر سے نکال کے یہ سورت کی آیت پڑی وہ نکالا اس کی آیت پڑی اتنی بڑی تو ہوتی نہیں ہڈی کے اس کے اندر پورا رکو لکھ دیا جائے اتنی تکلیفوں کے ساتھ یہ قرآن کریم ان کو ہی تھا اور ہم کو سب آسانیوں کے ساتھ چل سورت میں مشکل سے یاد ان کا دور بہت مشکل تھا صحابہ ان میں بھی خاص طور سے جو مہاجرین ہیں آج تو ہماری مسجدوں میں اسی بھی لگے سرکار کی مسجد کی چھت یہ پتوں کی تھی اور ستون جو ہیں وہ کھجور کے تاروں کے تھے اور جہاں ہماری شاندار سفیں ہوتی ہیں وہاں مٹی تھی چھٹ ٹپکتی کی کبھی بارش میں تو سرکار نماز پڑھاتے تھے پیشانی پہ کیچڑ لگ جاتا تھا بتاؤ قیمتی پیشانی ہے اور کتنی قیمتی ہے لیکن اس پر کیچڑ لگ رہا ہے مسجد میں کبھی چراغ جلائے سرکار کی پوری زندگی میں چراغ نہیں جلائے اور یہ نہیں ہے کہ مسجد میں چراغ نہیں گھر میں بھی چراغ نہیں کرنا تو کیا تحج میں رات کو سرکار تحجد میں کھڑے رہتے تھے تو کمرہ اتنا چھوٹا کہ سامنے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ لیتی ہیں اور جب سرکار سجدے میں جاتے ہیں تو پیر جو ہے اس پر ہاتھ ذرا سا لگاتے ہیں حضرت عائشہ کے اور وہ پیر سمیٹتی ہیں اور سجدہ وہاں کرتے ہیں وہاں شارحین نے سوال اٹھایا ہے کہ آپ پیر پر ہاتھ کیوں رکھتے تھے وجہ یہ تھی کہ چراغ تھا نہیں تو پتہ نہیں چلتا تھا کہ کہاں پیر ہے کیا ہے تو وہاں ذرا ٹٹولتے تھے ہر وقت چہرہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ بیوی کے کے ساتھ ساتھ لڑ آیا اب اپنے ایسا کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ اس کا موڈ کب خراب ہوتا ہے اس کا دماغ کب خراب ہوتا ہے وہ کب برستا ہے امام کے اوپر موازن کے اوپر کچھ کہہ نہیں سکتے لیکن جب آپ للہ کام کر رہے ہوں گے تو دب کے آپ کام نہیں کریں گے تو آپ ہم بات نہیں کہہ سکیں گے جو بات کہنی ہے وہ کہہ سکیں گے تو کیا ہوگا سماج کے سدھار کی شکل پیدا ہوگی معاشرے کی اصلاح اصلاح کیوں نہیں ہوتی کیونکہ اصلاح کی بات کہی نہیں جاتی اور اصلاح کی بات کہتے ہیں تو لوگ بگڑ جاتے ہیں باہر کا اصلاح کرے گا مسجد میں اصلاح نہیں کر سکتا ہمارے ایک اصلاح کر کے آدمی تھا وہ چٹپٹی بناتا تھا وہ گہرا ہو چکا تھا کسی کی کچھ سنتا ہی نہیں تھا نہ تو اصلاح تھا لیکن اصلاح تھا تو بھائی اصل چیز جو ہے کہ آج اللہ نے کتنی سہولتیں ہر مسجد میں باہر آپ دیکھو تو اتنے بڑے بڑے پمپلیٹ جو ہے وہ لٹک رہے ہیں آویزاں ہیں فلاں جگہ اتنے بیان کا سلسلہ ہے وہاں اتنے بیان کا سلسلہ ہے وہاں اتنے بیان کا سلسلہ ہے سرکار کے مدینے میں خالی سرکار کا بیان تھا سو فیصد اصلاح کی اور سو فیصد بیان ہے ایک فیصد کی اصلاح کی پروگرام پہ پروگرام لیتے جا رہے تو رسمی ہے رسا کر رہے ہیں صرف ظاہری ٹھیک ٹاک ہے بھائی چند دوست جوان ملے اپنے کو کچھ کرنا چاہیے ہاں کرنا چاہیے اپنے کیا کر اپنے چند کا بیان رکھ دو ہاں، بہت ضروری ہے بیان جو بیان کو ضروری سمجھتا ہے وہ خود بیان کا عمل نہیں کر وہی وہ وہی سنتوں کا حال ہے وہی نمازوں کا جو ہے ضائع ہونا ہے نماز ہو رہی ہے کرسیاں لگ رہی ہے قالین لگ رہے ہیں مائک لگ رہے ہیں لوگ کاموں میں لگے ہیں ادھر لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اصلاح کیوں نہیں ہو رہی میں آپ کو بتا ہوں خالی مال لگانا اور چند لوگوں کا مشورہ اور پھر جو ہے محلے میں کتنی تکلیف کبھی کبھی ہوتی ہے یہ سوچا ہے آپ نے کافی تکلیف ہوتی ہے حضرت مولانا محمد تقی عثمانی دعوت برکات ان نے مسئلہ لکھا ہے کہ جتنا مجمع ہو اس کے اعتبار سے مائک چلاؤ آپ مسجد میں چلا رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں اور کچھ خواتین سننا چاہتی ہیں تو وہاں کنیکشن جیسے ہم نے یہاں سے کنیکشن دیا ہے اب کیا ہے جنت بھائی کے یہاں بیٹھے خواتین سن رہی ہیں ماں بہنیں جو والی ہیں وہ آئی ہیں وہ سن رہی ہیں دوسروں کو تکلیف نہیں اب بہت چار چار محلے تک ٹائم لگا ہے اب کوئی بیمار نہیں ہے کوئی سونا نہیں چاہتا ہے کوئی ماں اپنے بچوں کو سلانا نہیں چاہتی اور کوئی بیچارہ جو ہے سونا بھی چاہتا ہے لیکن یہ ایسا مجبور کر دیا ہم نہیں سو سکتے اور اگر آپ کہو کہ مائی ٹھیک ہے تیرے اندر اسلام نہیں ہے تیرے کو ذرا بھی حضور سے محبت نہیں ہے سیرت کا ہم بیان کر رہے ہیں تو مائک بند کر رہے ارے بھائی ایسا نہیں مسئلہ سیکھو اس لیے فرمایا کہ مسجد میں بیان ہو تو اوپر والا مائک پر چلاؤ کیوں اس لیے کہ اندر جو لوگ بیٹھے ہیں وہ اندر سن رہے ہیں آج ہم لوگ مسائل سے واقف نہیں ہیں ضرورت اس بات کی ہے کہ مسائل سے واقف ہوں اب مثال کے طور پر لڑکے کی شادی کر دی اور مولانا نے مشورہ دیا کہ بھائی اپنے بیٹے کو آپ جو ہے الگ گھر میں رکھ دو ان کے خلاص کیا ان کے الگ کا کیسے الگ ہو جاؤ کیسا مشورہ دیا الگ رہو دیکھو گھر توڑنے پر آئے ہیں سب کے گھر توڑواتے ہیں مولانا کا مشورہ مت لینا تو بھائی مولانا خانوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ شادی کے بعد اگر محبتیں ماں باپ اور اولاد میں تبلیغ چاہیے تو بچوں کو الگ کر بیرونی ممالک میں انتظام ہے وہ لوگ شادی اس وقت کرتے ہیں جب مکان کا انتظام ہو جائے تو نہیں کرتے اور جس نے بھی آدمی بچے کو نئے مکان کے اندر رکھا اور محبت آنا جانا والدین کے ساتھ برابر تعلقات ہیں ورنہ ساتھ اور بہو کا جو مسئلہ ہے وہ بین الاقوامی ہے یہ انٹرنیشنل مسئلہ ہے ساس کا ببو سے جھگڑا طے شدہ چیز ہے اللہ یہ کہ باپ ساسیں بہت زیادہ سمجھدار ہوتی ہیں اور وہ جو ہے اپنی بہو کو دے دیتی ہیں کہ تم سنبھالو کچن گھر ہم نے تو بہت سنبھالا بیٹا اب تم سنبھالو کوئی بات ہو تو پوچھ لینا ورنہ مجھے مسلط سنبھالنے دو مجھے پڑھنے کے لیے پارغ کر دو مجھے دین کے لیے پارغ کر دو بس تم اپنے کام میں لگو کوئی بات ہو تو مجھے پوچھ لینا یہ سب سامان رکھا ہے اپنے بات سے اور اگر ایسا کیا جائے گا تو ایسا کرنے کے بعد ضرورت پڑنے پر کبھی ماں اسلام کی بات کہے گی تو وہ بہو جو بیٹی بن گئی وہ منظور بھی کر دے گی اور روزانہ اگر ٹوکتی ہی رہے گی ہر بات پر تو کوئی بھی ٹوٹتا رہے تو ملازم سے تھک جاتا ہے پیسے تو دیتا ہے لیکن جی یہ یوں کرو نہ وہ من کرو نہ یہ یوں کرو نہ وہ یوں کرو نہ کامل کی کرنے دیتا ہے جو بھی کام نکالو اس کے اندر کیڑے نکالتا ہے تو وہ جلدی روانہ ہو جاتا ہے تو کیا کریں گے ملازم کو ٹھہرانے کے لیے ارے وہ دکان میں گئے تو پانی کا نظام بھی ہونا چاہیے اور کچھ چکی آٹا بھی ہونا چاہیے تو سرکار میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے پرم تمہاری وقت ہے کہ نہیں گھر پر میں ہاں، جنگوں کے کام میں آتی ہے تو کہا ایکسٹرا بھی ایک وقت تم کو ملی ایک موقع پر کہاں وہ ہے اچھا بازار میں کھڑے ہو جاؤ اب آپ کے یہاں شادی کتنی مشکل لڑکی بھی دینا ہے فلیٹ بھی بنا کے دینا ہے اندر سزا کے دینا بھی ہے اندر کاٹ کے برتن بھی دینا ہے اندر بلڈو کے برتن بھی دینا اس کے اندر سب جو ہے ڈیکوریشن بھی کر کے دینا ہے سنت پہ کب آئیں گے نہیں بیٹا ہمارے سماج میں تو نہیں چلے بھائی سماج کیسا سماج ہے سماج تو اسلام تیار کرتا ہے اسلامی سماج ہو تو سماج کو کیا کرنا اسے چھوڑو دین پہ آؤ اور خرچہ نہیں کروا رہے ہیں آپ اگر یوں کہتے ہیں نہیں بھائی دوبارہ یہ دن ہم فالو نہیں کر سکتے اس بنا پر اب ایک جگہ ہمارے یہاں راجر میں کام میں بھی چل رہے ہیں اور دسویں تاریخ کو چنگے بھی بن رہے ہیں اور روڈ بھی بنا رہے ہیں جب کھانے کی ایک چیز ہے تو لوگوں نے ان کو کہا یار تم اتنے اچھے دیندار آدمی ہیں تو کیا کریں یہ سمجھ نہیں مانتا تو اس کے لیے کرنا پڑا یہ سمجھ تو دین پہ رہنے نہیں دے گا سمجھانا پڑے گا یہ سماج کو کہ جو آپ کر رہے ہیں یہ صحیح نہیں ہے اور اس کا ثبوت نہیں ہے اس کو چھوڑنا چاہیے یہ بھی کر رہے ہیں گنگا میں پہنچے تو گنگا رام بنے جمنا میں پہنچے تو جمنا داس بنے یہ تو کوئی دین نہیں ہوا سرکار نے حضرت علی کا اللہ وجہ ہوا کو لوگ تو اپنی باتیں بناتے ہیں لوگ کیا بات بناتے ہیں مولانا سرکار نے بھی اپنی بیٹی کو جہیز دیا تھا میں نے کہا تم تو جہاز دے رہے نا اگر دیا تھا سرکار نے تو جہیز دیا تھا اب جہیز کی حیثیت کیا ہے ایک مٹکا دیا ایک چارپائی دیا اور وہ چار بھی ایسی جو بیڈ روم میں ہمارے تیار ہوتا ہے تو دو مہینے تو بیڈ کو بننے میں ہو جاتا ہے ادھر پر ہی تیار اٹھا کے وہاں گھر میں لے جا کے ڈال اور وہ معمولی قسم کا مٹ دیا جس کے اندر پانی جو ہے سلامتی کے ساتھ رہ سکے بس اور کیا دیا چند چیزیں دی ہیں سرکار نے وہ بھی جہیز ہرگز نہیں ہے علماء نہ کہتے ہیں جہیز نہیں ہے یہ جہیز ثابت ہی نہیں ہے اور بارات بھی ثابت نہیں ہے جو بارات جاتی ہے نا بارات نہیں اسلام میں بارات کی کوئی حیثیت ہی نہیں کوئی ثبوت ہی نہیں ہے کوئی صحابی کی بارات گئی ہو بتاؤ مجھے اب یہ جہیز کی بات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو بازار میں کھڑے ہو گئے اپنی زیرہ بیچنے کے لیے میرے پاس اگر کوئی پرانی چیز ہو تو میں کیا سنیچر کے بازار میں کھڑا ہو کے بیچوں گا نہیں بیچوں گا کیوں ارے میری شان نہیں سنیچر کے بازار میں کیسے ہوگا میں اپنا سامان بیچنے کے لیے بازار میں ارے مولانے میری کوئی حیثیت ہے کیا سمجھتے ہیں دیکھو یہ اندر کی آنا ہے صحابہ کرام کو اتنا مٹایا تھا اور اتنا دل درست کیا تھا اور بنایا تھا حضرت علی بازار میں کھڑے اور بازار میں کھڑے ہو کر اپنی زیرہ اس کے نام لگ رہے تھے میری زیرہ بختر چاہیے کسی کو خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمت اللہ علیہ حکیم العمر حضرت مولانا اشرف علی خانوی رحمت اللہ علیہ کے مجاز اور میں سے ہیں ایک دن بازار میں مرغا بیچ رہے تھے اب انگریزوں کے زمانے میں ڈیپیوٹی کلیکٹر کا درجہ انگریزوں کے زمانے میں اس وقت لوگ تمنا کرتے تھے کہ ہم کو انگریزوں کے کسی دفتر میں ملازمت مل جائے ان کو ملازمت نہیں ان کو ڈیپیوٹی کلیکٹر کا درجہ اور کئی گاڑیاں اور ساتھ کئی کام کرنے والے اور باڈی گارڈ اور باڈی گارڈ تو کھڑے ہیں اور حضرت بیچ رہے ہیں مرغا مرغا کیسا بیچ رہے ہیں کہ یہ مرغا جو ہے کاٹ کھانے والا مرغا ہے جہاں چھوڑتا ہوں میں دو چار کو کاٹتا انجپٹ ہاں، تھا کسی کو بھی کاٹ لے میں تھک گیا ہوں اس کے کاٹنے سے لوگ لوگ شکایت لے کے آتے ہم کو کاٹ دیا تمہارے مرغے نے اس کو بھیج دیتا ہوں تو بازار میں کھڑے لوگ پوچھ رہے ہیں سر کتنے میں دے رہے ہیں مرغا لوگ کہہ رہے ہیں حضرت آپ حضرت کے خلیفہ ہیں کیا مرغا بیچنے کے لیے بیٹھ تو پپا کا خلیفہ کیا مرغا نہیں بیچ سکتا میرے کو تکلیف دے رہا ہے بول رہا تو کیا ہیں گھر چھوڑ جاؤ اب بیچنے کو نکلا ہوں میری چیز بیچ رہا ہوں تو آپ کو ذرا نہیں معلوم ہوتی اس پر کیا بھائی میری چیزیں میں بیچ رہا ہوں بازار لوگ دیکھ رہے ہیں کہ مرغا بیچ رہے ہیں کیا بڑھائی ہو گئی انہوں نے اپنے آپ کو اتنا مٹایا تھا کہ کوئی اگر سوال کھڑا کرتا تھا تو اس پر ان کو تعجب ہو جاتا کہ یہ نہیں کوئی بات لوگ پوچھتے تھے خواجہ صاحب مرغے میں کیا خوبی ہے خوبیوں میں ایک خوبی ہے کہ بولو ہم لوگ جو ہیں وہ ایپ کو چھپا دیتے ہیں اور خواجہ صاحب نے ایپ کو بیان کر دیا لوگوں نے کہا کہ ایسا ایپ بیان کریں گے تو لیتا ہوگا وہ بھی نہیں لے گا نہیں لے گا تو نہیں لے گا باقی میں دھو کسی کو نہیں دے سکتا حدیث میں منع فرمایا منگا یہ اصل میں دین ہے جو دھوکہ دے مسلمان دوسرے مسلمان کو یہ شان ہے مسلمان ہی نہیں ہے مسلمان نہ دھوکہ کھا سکتا ہے اور نہ مسلمان دھوکہ دے سکتا ہے دھوکہ نہ کھانا یہ اس کی ہوشیاری اور ذہانت کی علامت ہے دھوکہ نہ دینا اس کی امانت کی علامت ہے ہمارے مفتی لاجپوری صاحب رحمۃ اللہ نے ایک مرتبہ لطیفہ سنا ہے وہ کیا کہتے ایک آدمی کو مرغی بنانا بہت اچھا ہے شاندار مرغی بناتا نوابوں کو کھانے کا بہت شوق جیسا کہ موجودہ دور کے لوگ نواب تو نہیں ہے لیکن کھانے کا شوق نواب صاحب کے پاس ان کو لائے کہ یہ مرغا بہت شاندار بناتے ہیں پر میں ان کو ملازم رکھ لو اپنے باورچی خانے میں ان کو رکھ لیا انہوں نے طے کر دیا کہ آجیوالی میرے چار آدمی جو ہے ملازم دینے پڑے پہ ایک مرغی بکرا نہیں بنانے کا اپنا چار ملازم چاہیے ایک مرغا بنانے کے لیے اور میں جو ہے جیسا کہوں ایسا خالی کرنا ہے باقی دوسرا کوئی ایکسٹرا کام نہیں کروں گا چلو منظور ہے کوئی بات نہیں اب انہوں نے پہلی مرتبہ جو ہے شاندار مرغا بنایا سوچا کہ اس کو ذرا چکھ لوں تو ٹانگ میں سے ذرا چکھا سمجھ میں نہیں آیا اور چکھا سمجھ میں نہیں آیا اور چکھا تھوڑا سمجھ میں آیا تھوڑا اور چکھا اور سمجھ میں آیا لیکن آدھی ٹانگ اس میں ختم ہو گئی اب ان کو خیال آیا اب خیال یہ آیا کہ اب نواب کے سامنے ایسی آدھی ٹانگ اور دوسری پوری ٹانگ کی مرغی پیش کروں گا نواب کہے گا یہ کیسا باور کیا دکھا گئے یہ تو پھر اپنی بے عزتی کا مسئلہ ہے اس نے چھوڑا اٹھایا اور ایک ٹانگ اڑا کے پھینک دیا اور دوسری ٹانگ کو ایک دم شاندار بنایا اور پھر بڑے دباؤ کے اندر جو ہے کھانے کے وقت بالکل پیش کیا ایک بات سمجھ میں نہیں آئی کہ دو ٹانگ کی مرغی تھی یا ایک ٹانگ کی کریں مطلب یہ ایک اور قسم آج کل آئی ہے بازار میں اس کے اندر ایک ٹانگ ہوتی ہے ہم تو اتنے برسوں سے جی رہے ہیں بازار آ رہے ہیں جا رہے ہیں ہم نے تو آج تک ایسا مرغہ نہیں دے گا جس کی ایک ٹانگ میں مشہور ہے کہ بیل کو ایک ٹانگ کا مرغا کہتے ہیں لیکن واقعی مرغا ہو اور ایک ٹانگ کا ہو یہ سمجھ میں نہیں آتا میں آپ کو سمجھ میں آ سکتا ہے لیکن بازار جانا ضروری ہے اچھی بات کل چلیں گے بازار ہم کو بھی بتاؤ ایک ٹانگ کی مرغی کیسی ہوتی اب پہنچے وہاں اب بنکی میں بیٹھے تھے نواب صاحب ایک مرغی جو ہے مرغیوں کے بازار میں بیمار تھی اس کا ایک ٹانگ اندر تھی اور ایک پیر پر وہ کھڑی تھی نواب صاحب نے دور سے بتایا کہ یہ ہے ایک ٹانگ والی جو میں کل پکایا نا وہ یہ انہوں نے چل کے اتر کے دیکھتے ہیں یہ دور سے دیکھنا میرے کو سمجھ میں نہیں آتا یہ پہنچتے وہاں اور پہنچتے ہی ذرا اس کو لیا ایک دم سے اس کی دوسری ٹانگ ملی اور اس نے دوڑنا شروع کر دیا تو نواب صاحب نے دیکھا باورچی سے کہا کہ اس کی تو دوسری ٹانگ نکل آئی کہا یہ تو آپ نے شش کیا تو نکلی اگر خان کے اوپر بھی شش کرتے تھے دن بھی نکلتی تو آج مسئلہ کیا ہے ہم لوگوں کے پاس جو ہے بڑھانے بہت کام نہیں کرنا ہے وہ نہیں کرنا ہے تو بڑھانے بہت کوئی بھی بہانے سے مانے کا نہیں آنا مان کے نہیں دینا چاہتا صحابہ کرام کی شان یہ تھی ایک بات کہتی سرکار نے فوراً مان لیا حضرت معاذ کی شکایت کر دی شکایت کی حضور اگر یہی امام رہا تو میں نماز نہیں پڑھوں میں لیکن کی میں نماز نہیں پڑھوں گا کیونکہ جو سورج میں پڑھتا میرے کام ہوتے ہیں اور یہ ختم ہوتی نہیں نماز دو ڈھائی چھوٹائی پڑھتا ہی رہتا ہی حضور بہت غصے ہوئے اور حضرت معاذ کو بلایا وہ اور جلیل و قدر صحابی ہیں اور حضور کے چنیدے صحابی ہیں لیکن معاملہ حق کہا گیا اور نقصان ہو رہا ہے قوم کا اور لوگ نماز سے دور جا رہے ہیں تو بلا کے ڈانٹا ہوں کہ یہ غلط کام کیا تو میں اتنی لمبی تو کوئی صورت تو کیا پڑھو سرکار فرمایا ہوا وہ امام بخاری اللہ نے سورتیں بھی کوٹ کر کے دیا کہ سرکار نے فرمایا اس طرح کی سورتیں جو ہے وہ پڑھا کرو یعنی اوساد مفصل میں سے مثال دی کے پڑھنا چاہیے اللہ نے سرکار کو رحمت عالم بنا کے بھیجا ہے تو آپ کو بچے کا بھی خیال ہے آپ کو ایک خاتون کا بھی خیال ہے اور آپ کو نمازیوں کا بھی خیال ہے اور آپ کو بیماروں کا بھی خیال ہے اور آپ کو سوافا کا بھی خیال ہے اور آپ کو بوڑھوں کا بھی خیال ہے میں کہہ رہا تھا کہ آج کتنی فیسلٹی ہمارے پاس کوئی علم حاصل کرنا چاہتا ہو تو کئی مسجدوں میں تفصیلیں ہو رہی ہے محروم نہیں رہے گا کہیں بھی جا کے علم حاصل کر سکتا ہے نہیں کرنا ہے اور کوئی ڈھنگ کا دین مجھے آ جائے تو اللہ کے راستے کی محنت کتنی ترتیب سے ہو رہی ہے اس میں جڑ گیا اچھا بھائی کوئی میرے دل کی دنیا کا علاج کرے تو خانقاہوں کی لائن ہے اللہ والے وہاں بھی تیار بیٹھے ہیں کوئی قرآن درست کرنا چاہتا ہو عشاء کے بعد بھی مدد سا ہے بھائی دن کو وقت نہیں مل رہا عشاء کے بعد جو ہے ہم تیار ہیں قرآن کریم پڑھو آپ مسئلے معلوم کرنا چاہتے ہیں علماء کی کوئی کمی نہیں آپ نیٹ پر مسئلہ پوچھیے آپ واٹس ایپ پر مسئلہ پوچھیے آپ جو ہے پیپر میں مسئلہ پوچھیے آپ کو پر پر جواب دینے کے لیے تیار ہیں صحابہ کے دور میں بس سرکار کی مسجد میں بل کا چرچا ہے لوگ وہیں جاتے ہیں وہیں سے جو ہے علم حاصل کرتے ہیں دوسرا اور کوئی جگہ نہیں یہاں اتنے علوم کا ہجوم ہے لیکن ہمارے پاس قدر بھی نہیں ہے ہمارے پاس ٹائم بھی نہیں ہے اور ہم اتنے علوم کے بیچ میں بھی کل ہیں ہم اللہ تعالیٰ نے صاحب کرام کو تعلیم کے طریقے بھی ایسے عطا فرمائے کہ سرکار نظروں سے پڑھا دیتے تھے ایک ہاتھ دل کے اوپر پھیر دیا ہمارے اشارات ختم نہیں ہوتے ہمارے شکوک شبہات ختم نہیں ہوتے ہمارے اعتراضات ختم نہیں ہوتے لوگ کتابوں پہ کتابیں میرے ٹیبل پر روزانہ دس پانچ نئی کتابیں آتی ہیں اتنا لکھ رہے ہیں لوگ لٹریچر کا ڈھیر لگ رہا ہے ہمبار لگ رہا ہے اس کے بیچ میں جو ہے لوگ جو ہے وہ علم سے اور ادنا درجے کے مسائل سے نہ بچے یہ ناواقفی کیوں ہے اتنے ہجوم اتنے امبار کے بیچ میں ہم ناواقف کیوں ہیں اس کی کئی وجوہات ہیں ان میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ دین کو ہم وہ کانسنٹریشن کی چیز نہیں سمجھتے دین کو ہم توجہ دینے کی چیز نہیں سمجھتے دین کو ہم اہم نہیں سمجھتے اگر ہم نے دین کو اہم سمجھا ہوتا اور دین کی نعمتوں کو اور یہ علوم کو اہم سمجھا ہوتا تو خدا کی قسم گھر میں بیٹھ کر بھی آدمی اچھے سے اچھا علم حاصل کر سکتا ہے سب کچھ کر سکتا ہے اب صحابہ کرام نے بھوکے رہ رہے کے علم حاصل حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں میں تو بھوک سے بے ہوش ہو جاتا ہوں اور بڑی بات یہ ہے کہ سرکار نے بات بتائی تھی سوال کسی سے نہیں کریں گا سوال اللہ کے دربار میں کیا جائے گا لوگوں سے سوال نہیں کریں گے اور اب اتنی بھوک لگی ہے کہ سوال کرنے پر مجبور ہے ایسے وقت میں سوال کی گنجائش کے درجے میں اس کو سوال کرنے کی گنجائش آج تو سوال جو ہے نا وہ ایک کاروبار ہے سوال ایک کاروبار ہے ڈاکومینٹری آئی تھی پہلے اس میں بتلایا تھا کہ بچوں کو ایڈاپٹ کرتے ہیں اپاہجوں کو ایڈاپٹ کرتے ہیں اپاہج نہیں ہوتا تو بنا دیتے ہیں اور وہ جو ایک کمپنی ہے خاص وہ نظر رکھتی ہے اور بھی منگواتی ہے اور شام کے کنارے پر کلیکشن ہوتا ہے اس میں سے ان کو دیا جاتا ہے باقی تمام کمپنی میں جمع ہو بعض لوگوں نے اپنی کمائی صرف سوال پہ رکھی ہے حالانکہ فرمایا سوال ظلم سوال ذلتی ہے محنت کرو محنت ایک صحابی نے پوچھا تھا سرکار سے کہ سرکار میں اللہ کی ذات پر بھروسہ کروں تو اونٹ کو چھوڑ کر بھروسہ کروں اللہ کی ذات پر یا اونٹ کو باندھ کر پھر اللہ پر اعتماد کروں سرکار نے فرمایا دنیا دار الاسباب ہے اس بنا پر اونٹ کو باندھ دو پھر اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو بازار میں محنت کرو اس کے بعد جو ہے اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو کہ کاروبار کر رہا ہوں لیکن ارزاق کا دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے جتنا مقدر میں ہوگا اللہ دیں گے لیکن مجھے کام کرنے کو کہا گیا تو دیتے تو اللہ قسمت کا ہے تقدیر کا دیتے ہیں تو پھر محنت کیوں کرواتے ہیں جو لکھا ہے وہ تو ملنے والا ہے کہو ایک تو ہم کو معلوم نہیں دوسرا یہ کہ بہت زیادہ فرصت میں ہوگا تو یہ اور غلط کام کرے گا تو اس کو کام میں لگایا کہ یہ کام میں لگ جائے تو دوسرے غلط کام تو کم سے کم نہ کرے جیسے کہ وہ ایک عامل نے جنات کو قابو میں کیا تھا ہر دو منٹ میں وہ جنات کہتا تھا کام دو کام دو تو انہوں نے کام کیا کہ درخت پر چڑھا ہوتا اور صبح سے رات تک جب تک میں سو کے نہ ورنہ ہر دو منٹ نیا کام دو تو ہم کو کام میں لگایا لیکن کام میں لگایا تو یہ غلط کامیاں ہم کو ہو گئی کہ ہم جو کر رہے ہیں کام اس سے کما رہے ہیں وہ تو کام نے اللہ تعالی نے لگا دیا باقی دے رہے ہیں اللہ وہ جو تمہاری تقدیر میں لکھ دیا ہے یاد رکھو کہ جنتوں کا ملنا محنتوں کے اوپر موقوف ہے اور روزی کا ملنا تقدیر پر موقوف روزی اللہ تقدیر سے دیں گے لیکن ہاتھ پیر ہلتا رہے آپ صحت مند رہیں تھوڑا اسباب کی دنیا میں آپ کنیکٹڈ رہیں اس بنا پر یہ تھوڑا سا کام کیا تو ہم نے الٹا بھی کوئی کام کر دیا اس کے لیے سب کچھ لوٹا ڈالا اور جس محنت پر آخرت ملی تھی اس سے کچھ نکل آج واقعی ذکر نہیں کرتا کہ حضرت ابو اب برائے اللہ تعالیٰ کو کتنے بھوکے رہے اور کتنے پیاسے رہے اور پانچ ہزار تین سو چہتر روایتیں امت کے سامنے ڈھیر لگا کے رکھے اور یوں فرمایا اور بھی تو دوسری پانچ ہزار روایتیں میرے پاس ہیں لیکن یہ کشکول میں کھولنا نہیں چاہتا اس بنا پر کہ اگر یہ کھول دیا میں نے تو میرا گلا لوگ کاٹ ڈالیں گے وہ باتیں لوگ برداشت نہیں کر سکتے اس کو وہ باتیں بھی سرکار کی ہیں لیکن سرکار نے منع کرنا ہے کہ یہ بات نہیں بتانی ہے اور یہ بتانی ہے تو وہ رات میں رکھ باقی بتانے کی باتیں بتائی اور زندگی کے اب لمحے لمبے تک لگے رہے یہ کی کام حضرت ابو رضی اللہ کو کرا حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما لکھتے تھے حدیثیں حضرت ابو ہریرہ نہیں لکھتے تھے لیکن حضرت عبداللہ عمر ابن عاص کی روایتیں اتنی نہیں چلی جتنا کہ حضرت ابو ہریرہ کے پاس لوگ جاتے تھے کیا وجہ تھی وجہ یہ تھی کہ وہ عبادتوں میں بہت زیادہ رہتے تھے کیونکہ سرکار سے انہوں نے وعدہ کیا تھا ایک دن روزہ رکھوں گا ایک دن افطار کروں گا تو روزے میں آدمی کمزور ہو جاتا ہے دوسرا یہ کہ راتوں کو کہا تھا کہ پوری رات عبادت کروں گا سات دن کے اندر قرآن ختم کروں گا تو راتیں ان کی عبادت میں گزرتی تھی اور دن ان کا جو ہے وہ روزے میں گزرتا تھا بیچ میں ان کے پاس حادیث تھی وہ سناتے تھے کبھی کبھی پھر حضرت عبداللہ کے پاس اور بھی علوم تھے تو لوگ ابو گریرا کے پاس جاتے تھے انہوں نے مدینہ چھوڑا نہیں تھا حضرت عبداللہ کو مدینہ چھوڑنا پڑا تھا اور ابو گریرا مرکز میں رہ کر بس مدینہ میں رہ کر رات اور دن ایک کی کام میں لگ گئے اور وہ کام کیا تھا سرکار کے ارشادات کی نشر و اشاد کرنا اور قرآن کریم کی وضاحت کرنا بس اس کو اپنی زندگی کا نسل العین بنایا کیونکہ بڑی محنتوں حاصل کیا تھا حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ کو مجھے تو صرف آج یہ عرض کرنا تھا کہ ان تمام حضرات نے اس قدر محنتیں کی ہیں اور اس قدر کاوشیں کی ہیں اور اتنا ٹوٹ کر انہوں نے علم حاصل کیا ہے آج ہم لوگوں کا معاملہ اتنا آسان ہے شوق ہوتا ہے تو سنتے ہیں نی ہوتا ہے تو سورج سے مٹی جھاڑتے ہوئے گھر روانہ ہو جاتے ہیں اور ایسی بے نیازی بتاتے ہیں کہ جیسا ہم گسا بار کی ضرورت ہے ایسا منہ بھی بنا کے جاتے ہیں جیسے بہت کڑوی کو پینے کے درخواست دی گئی ہو اور اس کو بہت برا لگ رہا ہو اس طرح سے بے اٹھ کے چلے جاتے ہیں بے نیازی کی شان یہ سب کی وجہ سے اللہ نے ہم کو محروم رکھا ہے اور جو تڑپ تڑپ کے دور دور سے آئے تھے اور لوٹ لوٹ کر سرکار کے دربار میں حاصل کرتے تھے اور پیروں میں پڑے ہوئے تھے اور جھوٹے کھائے تھے اور مارے کھائی تھی اللہ نے ان کو علوم دے دیے ہم نے تو انگلی بھی نہیں کٹوائی اور ہم چاہتے ہیں کہ علم صحابہ سے ہمارا بڑھ جائے تو کیسے بڑھے گا اللہ تعالیٰ ان مجالس کی قدر نصیب پر اور جو حضرات ایسی مجلسیں منعقد کرتے ہیں ان کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے اور جو لوگ شامل ہوتے ہیں وہ بھی مبارکباد کے قابل ہیں کہ اپنے ایسے جھمیلوں میں سے ایسے کام میں سے نکل کر جو ہے اللہ کے دین کے لیے وقت دیتے ہیں آج لوگوں کے پاس دنیا کے لیے وقت ہے کمانے کے لیے وقت ہے تجارتوں کے لیے وقت ہے اور تعلقات کے لیے وقت ہے سیر و تفریح کا وقت ہے دور دراز تک کھانے کے لیے جانے کا وقت ہے اور نہیں ہے تو اللہ کے دین کے لیے وقت نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی قدر نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی مجالس سے کم حق ہو اس سے کی توفیق عطا فرمائے ہمارے حضرت امیر صاحب دعوت والا تھا ان کے لیے خاص دعا فرمائے اللہ تعالیٰ جلدی ان کو کام کے اندر دوبارہ جوڑ دے اور صحت کاملا میلہ اور مستمر اور الحمد للہ تعالیٰ فرمائے حنیف بھائی بمبئی والے بھی بیمار ہیں ان کے لیے بھی دعا فرمائیں تھوڑی دیر کے لیے انشاءاللہ ذکر اللہ کریں گے لا الہ الا اللہ کا ذکر ہے تھوڑی دیر کے لیے اور اس کے بعد تھوڑی دیر کے لیے انشاءاللہ مراقبہ کریں گے اور اس کے بعد دعا تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں اور تیرے سوا مسجود نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں سیما مسودے کریں گے اور مراقبہ اللہ کی رحمت کے انتظار اور اللہ کے دھیان میں بیٹھنے کا نام ہے لگاتار تصور کرنے کا نام ہے زبان سے کچھ نہیں کہنا ہے اور زبان کو تعلق سے زیادہ لگا کے رکھیں اور سر کو دل کی طرف جھکائیں دراصل اور آنکھ بند کو جسم میں نقل و حرکت نہ ہو اور لگاتار ایک ہی تصور جاری رکھا جائے اللہ کی رحمت برس رہی ہے اور دل میں سما رہی ہے اور دل اللہ اللہ اللہ کر رہا ہے اب سے تھوڑی دیر تک یہ مراقبہ جاری رکھیں Yeah. وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها جميع تو بہا جمی بها جميع الحاجات سیاد بها من جميع السيئات ترفعنا بها عندك أعلى الدرجات تبلغنا بها أقصى الغايات بالجميل خيرات الحياة بعد الممات انك على كل شيء قدير اللهم ان قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فاذا فعلت ذلك بنا فكن انت ولينا واهدنا الى سواء السبيل اللهم تحقق قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء والسنتنا من الكذب واعيننا من الخيانه فانك تعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور اليك رب فعفنا وفي انفسنا لك فضل لنا وفي اعيننا ملنا صاف دمنا والا سراتک فثبتنا والا دائک آدائی الاسلام فانصرنا اللہم زدنا ولا تنقصنا واغفرنا ولا تهنا واسرنا ولا تسر علينا اللهم عافنا ولا تحرمنا اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعنا من قبل وعذاب الاخره اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما کوتاہیوں سے درگزر فرما اے اللہ بہت بڑے پاپی ہیں اور بہت بڑے گناہ گار ہیں اور اللہ بہت بڑے مجرم ہیں اے اللہ فلاز نہیں اگر نے معاف نہیں فرمایا کوئی اور نہیں جو ہمارے گناہ معاف کر سکتا ہے اور نگاہ کرم کر سکتا ہے اے اللہ کرم کی بھی دے دے اے اللہ کی ٹھوکریں کھا کر آئے ہیں اپنے دروازے سے محروم نہ فرما اے اللہ مغفرت کے فیصلے فرما دے اللہ معافی کے پروانے ادا فرما دے ہم کو درگزر کی قلم ہمارے گناہوں پر چلا دے اور اللہ ہماری بگڑی کو بنا دے اور اللہ کا تو نے ہماری بگڑی بنا دی تو اللہ تیری شان میں کوئی کمی نہیں آتی لیکن ہم جیسوں کا کام بن جاتا ہے اللہ پوری امت کے حال پر رحم فرما کرم کے فیصلے فرما مغفرت کے فیصلے فرما پوری امت کی مغفرت فرما اللہ ہمارے گناہوں پر نظر نہ فرما اپنی شان کریمی پر نظر فرماتے ہوئے ہمارے دل کے بگاڑ دور فرما دے اللہ ہمارے ظاہر باطن کی اصلاح فرما دے اللہ ہمارے دلوں کو ڈھونڈ پک سے منور فرما دے اللہ العالمین نیکیوں کا جذبہ دے دے اللہ سنتوں کا شوق دے دے اللہ پنج وقت نمازوں کا پابند بنا دے اللہ تحجد کا پابند بنا دے اللہ اپنے دروازے کا بھکاری بنا دے اللہ دوسروں کے دروازے پھیلانے سے بچا دے اللہ ہمیں دین عطا فرما اس پر عمل عطا فرما اللہ اس نے اخلاق نصیب فرما ہمیں باحیا بنا بد اخلاقیوں سے ہماری حفاظت فرما جو مریض ہیں انہیں عطا فرما جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما جو قرضوں میں مبتلا ہیں اللہ قرضوں کی آسانیوں کی شکلیں پیدا فرما جو کاروبار میں پریشان ہیں اللہ ان کی کاروباری پریشانیاں دور فرما اے عالمین اموال اور سے پوری عمر کی حفاظت فرما جو قید و بند کی سہولتیں برداشت کر رہے ہیں یا قانونی کاروائیوں میں الجھے ہوئے ہیں اللہ وہ تمام الجھنوں کو دور فرما دے اللہ کرولو مسائل حل فرما دے اللہ بیرونی مسائل حل فرما دے اللہ اندرونی مسائل حل فرما دے اللہ ہمیں سو فیصد دیندار بنا دے اللہ سو فیصد ایماندار بنا دے اے اللہ جوانوں کی لاج رکھ کرتا ہوں وہ یہ معاملہ سنبھالا دینے ہیں اللہ ہماری بچیوں کی حفاظت فرما ان کے ناموز اور عزتوں کی عبادت فرما اللہ ہماری نسلوں میں دین کی بقا کے فیصلے فرما اللہ اس پورے مجمے کی مغفرت فرما عمر کے ہے کہ فرد کی مغفرت فرما جب تک زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھ جب وقت آخر کی کلمے والی موت ادا فرما دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تو خیال منظور فرما میرا مدی کا یار